معاز بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قاضی بنا کر یمن بھیجا جب میں روانہ ہوا تو آپ نے میرے پیچھے مجھے بلانے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا میں آپ کے پاس واپس آیا تو آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں بلانے کے لیے آدمی کیوں بھیجا ہے یہ کہنے کے لیے کہ تم میری اجازت کے بغیر کوئی چیز نہ لینا اس لیے کہ وہ خیانت ہے اور جو شخص خیانت کرے گا قیامت کے دن خیانت کے مال کے ساتھ حاضر ہوگا یہی بتانے کے لیے میں نے تمہیں بلایا تھا اب تم اپنے کام پر جاؤ جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار تین سو پینتیس یہ حدیث ضعیف ہے